اور چیز کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ ضرور کہیں کیونکہ یہ عادت نہیں ہوتی ہمیں بچپن سے ہم بسم اللہ نہیں کرتے اور کپڑے ڈائریکٹ اتار دیتے خاص طور سے واش روم میں یا کپڑے چینج کرتے وقت ہمیشہ بسم اللہ کہیں کچھ نہیں پھر جن کرے گا اور ایک چیز ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور کہنی چاہیے کہ دو تین چیزیں نا وہ آپ لگا دیں اپنے ساتھ یا اگر تین چیزیں آپ کریں گے نا تو شیطان گھر میں نہیں رہے گا ایک تو کھانے سے پہلے بسم بسم اللہ اللہ کہنا ہاں اگر اس کو کر کے ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اس کو کچھ نہیں ملے گا نا اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے ہم بولے آ جاؤ آ جاؤ ہمارے ساتھ رہو لیکن ایک ہے ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے تو کیا وہ مہمان ہمارے ساتھ رہے گا نہیں رہے گا نا تو جب ہم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کرتے ہیں تب وہ اس کو کھانا نہیں ملتا اوکے دوسری چیز جب حمام میں جاتے ہیں واش روم میں جاتے ہیں اس وقت واش روم جانے کی دعا باہر ہی پڑھنی ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اندر جا کے دعا پڑھتے ہیں باہر ہی پڑھنی ہے پھر اندر اپنا بایاں پیر ڈالنا ہے کیونکہ وہ شیطان کا گھر ہے تو واش روم میں جانے کی بھی دعا علامیہ اس بیکم الخبوص الخبائز یہ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی ملے گی اگر یاد نہیں تو وہاں سے یاد کر لینا اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ تو اب واش روم میں جاتے وقت بھی دعا کیے تو پھر وہ رہا ہے کہ میل اینڈ فیمیل آدمی اور عورت جن ہوتے ہیں نا جو عورت ہوتی ہے جن وہ آدمی کے اوپر فدا ہوتی ہے اور وائس ورثہ ہوں تو میں جانے سے پہلے دعا پڑھیں پھر گھر سے نکل رہے ہیں تو دعا پڑھے بسم اللہ توکل تو اور ہمارے ویب سائٹ پہ اور دو دعا ہے بہت بہترین دعا ہے وہ میں نے ان کے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے بسم اللہ توکل تو اللہ کے ساتھ گھر سے نکلتے وقت اور بھی دو دعا بھی کلیمات اللہ تاماتی اور ایک دعا ہے اللہ من بھی کا ناد اللہ ادلّہ بہت بہت مجھے پازیٹیو رزلٹ ملے خاص طور سے ان لوگوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں اور ہمارے کچھ رشتے دار ہمیں بہت ہرٹ کرتے ہیں ہماری ننند ہرٹ کرتی ہے ہمارے سانس ہرٹ کرتی ہے یا کوئی اور رشتے دار تو یہ دعا انشاءاللہ ایک ذریعہ ہے کہ اس کو تکلیف دینے والی باتیں نہیں کرتا الحمد للہ بہت سارے مجھے رزلٹ ملے ہیں اس کے تو آپ بھی اگر یہ شروع کرنے کے بعد آپ کو بھی کوئی پازیٹیو ریزلٹ ملتا ہے تو پلیز مجھ سے شیئر کریں اور میرا نمبر والنٹیئر سے لینا اوکے اوکے تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا ضرور پڑھے اور جو گھر سے نکلتے وقت کی میں نے جو کہا نا کہ اللہ معنی عزبی کا ندلّہ دلّہ وہ صرف گھر سے نکلتے وقت ہی نہیں میں تو کہتی ہوں گھر میں بھی پڑھے کیونکہ گھر میں بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں ایک تو ایک شوہر کے ساتھ بیوی کا یا تو ماں بیٹی کا بھی ہوتا ہے ساس بہو کا بھی ہوتا ہے جو بھی گھر میں رہتے ہیں ہاں، تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہے تو گھر میں بھی پڑھا کریں تاکہ ایسی چیز اس میں لکھی ہوئی آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو پتہ چلے گا میں کیوں کہہ رہی ہوں بہرحال اوپر جا کے دیکھ لینا کیا دعا ہے پوری میں دعا نہیں پڑھ رہی کیونکہ ابھی اتنا ٹائم نہیں تو گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھیں جو چیزیں اب بھی میں بتائی نا اس کی وجہ سے مہمان ہمارے گھر میں نہیں رہ پاتا کیونکہ ہم نے یہ دعائیں پڑھے ابھی اس کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں مل رہی کیونکہ کھانا نہیں دے رہے ہم گھر سے نکل رہے گھر میں اندر آنے کی بھی بسم اللہ کرنا چاہیے کسی کسی نے کہا کو خیر المولا جی و خیر المکھ جی یہ بھی دعا ہے کسی نے کہا یہ دعا ضعیف ہے کسی نے کہا پڑھ سکتے ہیں کسی نے کہا بسم اللہ تو کر کر کے کے اندر اندر داخل داخل ہو اگر یہ بسم اللہ ہوتے ہیں تو جن جنات کو گھر میں اجازت نہیں ہوتی رہنے کی کیونکہ ان کو نہ ہم رہنے کی اجازت دے رہے نہ کھانا پینا دے رہے ایسے مہمانوں کو ہاں تو مہمان کو خاص کیا کیا جاتا ہے رہنے کے لیے گھر دیا جاتا ہے اور کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے یہ آپ عادت ڈالے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ گھر سے نکلتے وقت کی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعا اور باتھ روم میں جانے کی دعا یہ یاد رکھیں ویسے باتھ روم سے باہر آتے وقت گفرانک پڑھتے ہیں لیکن جو جنات اور جن کا اور جادو وغیرہ کا اس سے ریلیشن جو تھا وہ میں نے بتا دی تو یہ عادت ڈالے اور بچوں کو بھی سکھائیں اچھا ایک چیز بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے وہ اس لیے کہ بہت سارے علماء شرم کے مارے بتاتے نہیں ہیں میں نے یہ دعا ایون اپنے ویب سائٹ پہ بھی رکھی ہوئی ہیں اور میری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ ٹیچر یہ ضرور ضرور سب سے شیئر کریں جتنے بھی آپ کے آگے بھی اسٹوڈنٹ آئیں گے تو اس دعا سے مجھے بھی فائدہ ہوا انہوں نے کہا اور پلس ہمیں یہ چیز پتہ ہی نہیں تھی وہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہوتا ہے ہم بستری جب ہوتی ہیں اس وقت مرد حضرات کے لیے خاص وہ دعا پڑھنی چاہیے جو میں نے اپنے ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہوں اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو خود آپ پڑھ لیں اوکے تو وہ ضرور دعا پڑھنی چاہیے جس سے شیطان دور ہوتا ہے اب دیکھیں شیوانی تعلق چل رہا ہے لیکن اس وقت بھی اللہ کی یاد کر رہے ہیں اور جو بچہ ہوگا اس کے بعد پھر وہ کیسا فرما بردار ہوگا نا تو اسی لیے جب بچے کی شروعات ہوتی ہے وہی اچھی اگر ہو جائے تو بچہ بھی فرما برداری بنے گا نا تو ایسی چیزیں کریں جو ہمارے شریعت میں آپ وسلم نے سکھائی وہ ساری چیزیں کرنا ضروری ہے اب لوگ بولتے ہیں ہمارا بچہ بہت نافرمان ہے ہم بہت سمجھاتے ہیں سمجھتا ہی نہیں اسے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ تم نے شروعات ہی ایسی کی بستری جب ہوتی ہیں تب اگر وہ مرد دعا نہیں پڑھتا تب کیا ہوتا ہے شیطان سبقت لے جاتا ہے شیطان اس کے ساتھ وہ چیز کر دیتا ہے اور اور ایک